فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتقوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا ابن ذبيحين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرهم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم فيه أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وَأَقْضَاهُمْ عَلِي رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق الكریم ونحن على ذلك لمن شاہی دین و شاہی دین وبال کہ کل قیامت کے اوکھے دن میں یہی درود پاک ہماری نجات کے بخشش کے مغفرت کے کام آئے گا جتنی جس کو زیادہ محبت ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی بلند آواز سے پاک اللهم صل صلی محمد آل محمد کما صعر آل مین قہمی دم مجیت اللہ بار کالا محمد والا آل محمد کما بار کالا ابراہی م والا علی راغی مین قہمی دم نور رخ نور رخ احمد پہ پنگلنا سیکھو آتش ارفت محبوب میں چلنا سیکھو بے قراری سے بے قراری سے محبت میں مچلنا کوچے یار میں یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو عزم رکھتے ہو عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو راہ مولا میں پھر دربار لٹا سیکھو او پہلے شبیر بنو پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو حضرات علماء کرام محترم کو عزیز دوستو جامع عبداللہ بن مسعود کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے میں اب کمزور بھی ہو گیا ہوں بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے بڑھیپا بھی سر پہ آ گیا اس گرمی فر کے قابل نہیں رہا لوگ آج کل مفتی صاحب شادی نہیں کراتے کہ بال کو آخو نے تیری شادی ہوں جون بچ کر دی بابا دو مہینے ٹھہر جا مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضرات صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک قرآن کی تعلیم تفسیر کی تعلیم حدیث کی تعلیم فقہ کی تعلیم ان کو بھی تو گرمی لگتی ہوگی ممکن ہے ایسے دینی ادارے کی حاضری میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے آپ حضرات تشریف لیں آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہاں آئے اور جلسہ سن کے چلے گئے خدا کی قسم اس محفل کا اس گرمی میں دین کے لیے بیٹھنے کا جب اجر ملے گا آپ لوگ قیامت میں اتنے پچھتائیں گے اتنے پچھتائیں گے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دیں گے کہ رات دن اسی طرح کیوں نہیں گزرا یہاں کوئی فلم نہیں تھیٹر نہیں تماشا نہیں بوٹ کا جلسہ نہیں نوٹ کا جلسہ نہیں یہ تو صرف قبر حسر کی بات کا جلسہ ہے اگر نوٹ کمانے پہ آئے تو آپ لوگ عمر بھر میں نہیں کما سکتے جتنا آج کل مولوی ایک دن میں کما سکتا ہے تھوڑا سا یوں پلہ جھکا دے پھر کوئی کمی نہیں اب تو ماشاء اللہ پہلے رشوت میں پیسے ہوا کرتے تھے کوٹیاں ہوا کرتی تھی بنگلے ہوا کرتے تھے اب تو آپ لوگوں کو مبارک ہو رشوت میں حج بھی ہو رہے ہیں کسی مولوی سے پوچھو نا کہ جی، آپ کہاں گئے تھے بھیا حج کے لیے گیا تھا مولوی صاحب آپ خرچہ کہاں سے آ گیا اللہ نے بلا لیا بھیجنے والے کا نام نہیں لیتے کس نے بھیجا ہے پتہ نہیں کیسا دور ہمیں ٹکرا ہے بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے اللہ والے اپنی محنت ٹھکانے لگا کر اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو اب سخت امتحان کا وقت ہے ہر وقت فتنا ہی فتنا ہے پریشانی پریشانی ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سانس لینے کی گنجائش نہیں کون سا گنا ہم نے چھوڑ رکھا ہے کون سی بدماشی جو کافر کرتا ہے آج کا مسلم نہیں کرتا اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی زمین کئی مرتبہ اللہ کی حضور میں رو رو کے عرض کرتی ہے مولا لوگ زنا کر کے میرے اوپر چلتے ہیں قتل کر کے میرے اوپر چلتے ہیں حرام خوری کر کے میرے اوپر چلتے ہیں اجازت دے مجھے ان کے بڑی نفرت ہے میں ان کو لکما بنا کر نگل جاؤں اخبار کی سمجھ بڑی جلدی آ جاتی ہے ریڈیو ٹی وی کی خبر بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے او آنکھوں والوں دنیا والوں تمہیں آج تک یہ سمجھ نہ آیا یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستول کے ہم رکھا ہے سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو کبھی تمہیں بل نہیں بھرنا پڑا کبھی تمہیں اس چاند کی روشنی کی قیمت نہیں دینی پڑی اور پھر چلو بل تو کبھی نہ بھرا قیمت تو کبھی نہ بھری کبھی یہ بھی نہ سوچا یہ سورج چمکانے والا کون ہے چاند چمکانے والا کون ہے تھوڑی سی دیر پنکھا چلا دماغ میں آتا ہے بل زیادہ آئے گا آپ کا پنکھا اٹھا لیتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے اللہ پاک کی رات دن ہوا میں تو زندہ ہے تجھے کبھی شرم نہ آئی کس کی ہوا ہے رات کو آرام کرتا ہے عبادت کرتا ہے دن کو کمائی کرتا ہے فرمایا طول طول جل نہاری و جم نہارا پل رات کا پیدا کرنے والا میں دن کا پیدا کرنے والا میں وہ ظالم تیری سمجھ میں نہ آیا تیرا پیدا والا بھی میں فرمایا رات کا وقت تھا تیری اما بھی سوئی ہوئی تھی تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا تیری نانی بھی سوئی ہوئی تھی تیرا دادا بھی سویا ہوا تھا سارا خاندان خراتے مار رہا تھا آرام کر رہا تھا چور چوری کر کے لے گئے پھر بھی کسی کو پتہ نہ چلا اور تم سو ساری ساری رات مجھے اپنی کبریائی کی قسم لما خلق تو بھی یا دیا میں تجھے دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين کیسے صورتیں بنائی اخبار میں کسی کا تصویر نظر آ جائے آنکھیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور ظالم کبھی تیرے دماغ میں یہ بھی آیا یہ آنکھیں بنائی کس نے کسی کے لب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کسی کا منہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کسی کی بادی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کسی کا رنگ روپ دیکھ خوش ہو جاتا ہے کہتا فلانی بڑی سونی ہے فلانا بڑا سونا ہے اور وہ تو تجھے سمجھ آ گیا اللہ کہتا ہے میں بنانے والا کبھی لایا فل ارحامی کئی پیش لا الحق والعزيز الحكيم فرمایا میں ہر وقت لاکھوں نہیں ہزاروں نہیں کروڑوں اربوں صورتیں بنا رہا ہوں آنکھ کی قیمت اس سے پوچھ جو ٹکرے مارتا پھرتا ہے زبان کی قیمت اس سے پوچھ جو پڑھنے کو ترستا ہے کام کی قیمت اس سے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھ جو لاٹرین میں پجامہ باندھنے کے لیے تنگ کھڑا ہے پیر کی قیمت کبھی اس سے پوچھ جو ہاتھوں سے زمین پہ گھسٹتا پھرتا ہے انعام ہے اس پروردگار کے ایک دن روٹی کھلا دے کوئی اس کا احسان یاد رہتا ہے اور جو ساری زندگی کھلاتا ہے اس کا احسان کبھی نہیں یاد آتا ایک دن اسٹیشن پہ کوئی چائے پلا دے یاد رہ جاتا ہے اور جس نے اسی سال پلایا وہ کبھی یاد نہ آئے پھر ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں پھر ہم امت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے پھرتے ہیں اللہ کی توحید کو ہم نے تباہ کیا آدمی کی کاراگری انگریز کی ہو کافر کی ہو مسلمان کی ہو سارے سمجھ میں آ جاتی ہے دس چار چھوکرے باہر کھیلنے جاتے ہیں اگر وہ جیت جائیں او خوشی ہوتی ہے پاکستان جیت گیا پاکستان جیت گیا پاکستان جیت گیا اور تمہیں یہ کبھی خوشی نہیں ہوتی کہ اتنے بچے قرآن کے حافظ بن گئے قرآن کے قاری بن گئے وہ دور ہی چلا گیا جو قرآن کی خوشی ہوا کرتی تھی ایمان و یقین کی خوشی ہوا کرتی تھی مبارک ہو اللہ والوں کو جا بجا یونیورسٹیاں قائم کر رکھی ہیں سارے بھائی مل کر الحمدللہ اور میں تو کئی مرتبہ یقین جانوں جگہ جگہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اس درخواست خاندان پہ کچھ خاص ہی اللہ کا کرم ہے میں اپنی بات کروں بڑی کوشش کرتا ہوں بچے تعلیم حاصل کر لیں قرآن پڑھ لیں اللہ جانتا ہے تھک جاتا ہوں کہہ کہہ کر سمجھا سمجھا کر نیڑے نہیں جاتے ایک بھائی شیخ الحدیث ہے ایک بھائی مفتی ہے ایک بھائی فقہ کا سرف نو کا ماہر ہے یہ اللہ کا کرم نہیں تم جو کہتے ہو بھی دکان گھر کی ہونی چاہیے مزہ جب ہے مکان گھر کا ہونا چاہیے مزہ جب ہے اور یہاں سارا مدرسہ ہی گھر کا حضرت دامد برکات کی دعا اندر اندر دعا ہو رہی ہے سارا فیض یوں آ رہا ہے اللہ سبحان و تعالی کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے میں نے جو آئے تلاوت کی تھی اللہ سبحان تعالی نے قربانی کا ذکر فرمایا اب یہ لفظ قربانی جو ہے اس کو اشار کہو ہمدردی کہو سر دینا کہو آج دنیا میں صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے کروڑوں لوگ سر دے رہے ہیں لاکھوں مر رہی ہیں عورت کے پیچھے مر رہی ہیں دولت کے پیچھے مر رہی ہیں حکومت کے پیچھے مر رہے ہیں یہ کتنے مبارک لوگ ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو سارا دن بٹھا کر قرآن اور اس کا ترجمہ یاد کراتے ہیں کتنی بہترین بات ہے قربانی دینے کا جذبہ دینے پیدا کرنے کے لیے بھی ان مدارس نے کام کیا ہمارا تجربہ ہے جس ملک میں بھی قربانی دینے کا موقع آیا عربی مدارس کے پڑے ہوئے لوگوں نے قربانی دی کالج والے تو منٹ میں پتلون بدل کے آ جاتے ہیں منٹ نہیں لگاتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ یوں اعلان فرمایا کل میں ایسے اللہ والے سے دارالعلوم کی بنیاد رکھواؤں گا جس کے دل و دماغ سے کبیرہ گنا تو کیا صغیرہ گنا کبھی کبھی گزر نہیں ہوا کبیرہ گنا تو کیا صغیرہ گنا کبھی کبھی گزر نہیں ہوا اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پھر صبح کے وقت میاں من شاہ رحی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے لائے ان سے بنیاد رکھوائی اور میاں من شاہ نے ایک روپیہ چندہ دیا ہمارے اکابر بزرگوں کی اتنی قدر کرتے ہیں کتنا عرصہ کتنی مدت گزر گئی وہ میاں ممنا شاہ کا دیا ہوا روپیہ دیوبند کے خزانے میں آج بھی موجود ہے آج بھی وہ روپیہ موجود ہے قدر کی پھر اللہ سبحان و تعالی نے ان حضرات پر کتنا بڑا کرم فرمایا نانے سے آگ کے شاہ سوار یہاں سے پیدا ہوئے عامل بعمل یہاں سے پیدا ہوئے مناظر یہاں سے پیدا ہوئے اور سلوک اور تصوف کے منزلیں طے کر کے ولی بنانے کے تمام راستے یہاں سے طے کیے گئے ہمارے اکابر نے تعلیم بھی دی اور جذبہ جہاد بھی پیدا کیا قربانی کا جذبہ پیدا کیا مولانا یحییٰ علیہ پٹنہ ایک شہر ہے وہاں کے ایک بزرگ ہیں انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے پھانسی کی کوٹھڑی میں لے آئے کئی دن وہاں گزر گئے جیل کے حکام نے مولانا علی کا وزن کیا تو انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ جب سے اس کوٹڑی میں آئے ہیں مولانا علی کا وزن بڑھ گیا پھانسی کی کوٹڑی میں جب سے آئے ہیں دن ب دن وزن بڑھ رہا ہے چہرے پہ رونق آ گئی نکھار آ گیا عجیب نور آ گیا انگریزوں نے مولانا حیالی سے پوچھا کہ بتا سکتے ہو تمہارا اس میں جہاں ساری دنیا کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے ادمویا ہو جاتا ہے یہاں آ کر سب دم توڑ جاتے ہیں تمہارا وزن کیوں بڑھ رہا ہے تمہارے چہرے پہ رونق اور نکھار کیوں آ رہی ہے منہ علی فرمانے لگے میری عمر بھر کی تلاش میری ساری زندگی کی جستجو میری آرزو میری حسرت پوری ہونے کا جوں وقت قریب آ رہا ہے میرا خوشی میں وزن بڑھ رہا ہے تیری تلاش کیا ہے تیری آرزو کیا ہے فرمایا والا چکلو لمن کتل پی سبی ل تقولوا لمن يقتل في سبيل الله میں اللہ کے نام پر سر دینا چاہتا ہوں کوئی عورت کے پیچھے جان دیتا ہے کہ عورت عورت کے پیچھے کوئی دولت کے پیچھے کوئی حکومت کے پیچھے میں ایمان یقین کے پیچھے اپنا سر دینا چاہتا ہوں اور خوشی ہے اللہ کا دیدار کروں گا کالی کمرے والی کی زیارت کروں گا صاحب کرام سے ملاقات کروں گا تم میرا وقت لمبا نہ بداؤ جتنا ہو سکے مجھے جلدی پھانسی سکا دو آرے تربی جو بند آشکانے رسول اولا بھائی جو بند مولانا علی کی کھڑا کر کے انگریزوں نے داری مونڈ دی کھڑا کر کے داڑھی مونڈی تھی پیروں پہ گری یوں جھک جھک کے اٹھا رہے ہیں اور اپنی داڑھی کو کہتے ہیں میری داڑھی مبارک ہو تیرا نمبر تو کبھی آنا تھا تو مجھ سے بازی لے گئی مجھ سے پہلے کٹ گئی میں انتظار میں کھڑا ہوں تجھے میرے سے بھی پہلے اللہ کے دربار میں جانا تھا مبارک ہو مبارک ہو اللہ یوں قربانی دی دینے والوں نے حضرت شیخ محمود الحسن سب کا جو رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوٹھی پہ سخت بیمار ہیں شاگرد دیکھو مولانا حسین احمد مدنی جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی رحیم اللہ جیسے مفتی کفات اللہ مرحوم جیسے مولانا محمد میاں مراد آبادی جیسے مولانا مراد راسم گیلانی جیسے بیٹھے ہیں اللہ والے نے رونا شروع کر دیا ان اسات شاگردوں میں سے کسی نے پوچھ لیا حضرت کیوں روئے کیوں فرمایا تمہیں معلوم نہیں میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی میری آرزو پوری نہ ہو سکی میری حسرت پوری نہ ہوئی عمر بھر کی تمنا تھی اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنا دیا جائے گا میری بوتیاں اڑا دی جائیں گی میرا وقت بستر پہ آ رہا ہے میری امید پوری نہ ہوئی میری حسرت پوری نہ ہوئی آپ کی کون سی تمنا تھی فرماتے فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ میرا دل چاہتا تھا میرا قیمہ بنا دیا جاتا میری بوتیاں اڑا دی جاتی اللہ کے نام پہ میں اپنا انگ انگ کٹا دیتا غسل دینے لگے وفات ہو گئی غسل دینے لگے یوں کروس جو دی یہاں کمر پہ کالے کالے نشانات دکھائی دیے شیخ مدنی سے باقی لوگوں نے پوچھا یہ تھوڑے پھنسی کے نشان نہیں یہ کسی ملے ولے کے نشان نہیں یہ تو کوئی لمبے لمبے نشان ہے یہ کیا بات ہے شیخ مدنی رحمہ اللہ نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں شیخ شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے کہنے پر ترکستان کے مسلمانوں کو کافر نہ لکھا آٹھ دن تک روز رات کو کوڑے تو کھائے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا تدبیر مالتا شیخ الہند مولانا محمود الحسن علماء جو بند یوں تھوڑی قربانی ہوتی ہے پھر ہمارا دور ہے قربانی کا جمعے والے دن میرے پاس ایک عورت آئی نماز پڑھا کے میں گھر گیا تو کہنے لگی میں کب سے بیٹھی ہوں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں میں نے کہا پوچھ لے قربانی کا ہے کہ ہم نے سال بھر ایک دمبا پالا بڑا اس کو کھلایا پلایا خوب موٹا فربا ہو گیا ہم دونوں میاں بیوی بےمان ہو گئے بھی یہ تو کافی قیمت کا اسے منڈی میں بیچے تو تین ہزار کا بیچے گا اور میں نے ہم کہنے لگے کہ قربانی کرنی ہے اسے بیچ کر گائے میں حصہ نہ لے لیں یہ ڈھائی تین ہزار کا بیچ کر چار سو پانچ سو کا گائے میں حصہ لے لیں گے کچھ پیسے بچ جائیں گے میں نے کہا پھر تو کہنے لگی اگلی رات کوئی چرا کے ہی لے گیا جمبے کوئی اٹھا کے لے گیا سوئی میں نے کہا پھر کیا ہم کیا کریں ڈومبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا میں نے قربانی کا تھا کوئی چرا کے ہی لے گیا جمبے کوئی اٹھا کے لے گیا سوئی میں نے کہا پھر کہ اب ہم کیا کریں ڈومبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا میں نے قربانی کا کہا تھا وہ تو بکری کا تھا تم تو بےمان ہو گئے تھے اب دور ایسا ہے میں اس سال برطانیہ کے شہر لیز میں بیٹھا تھا دس پندرہ آدمی بیٹھے ہوئے زور کے بعد چائے پی رہے تھے سردی وہاں بڑی ہے بوڑا بڑی ٹھنڈ ہے آدمی کو سردی ٹھنڈ لے کے بیٹھ جاتی ہے ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا ایک حافظ صاحب ہے کے اٹھائیس برس سے مارے تھے نیک آدمی ہے اس کو آ کے کہنے لگا ایک آدمی تھا پنجاب پاکستان کا کہ میرا والد فوت ہو گیا آپ چل کر غسل دیں اس حافظ صاحب کو کہنے لگا وہ عموماً بےچارا نیک آدمی ہے غسل غسل دیتا رہتا ہے اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی چاہے پیتا پیتا وہ حافظ صاحب کہنے لگا پنجا پاؤنڈ لوں گا انگریزوں کے پچاس روپے اب اس کو آگ لگ گئی جو بلانے آج کل لگا مولویا نے شرم نہیں آدی مردن پیسے مانگتے کم ہے شرم آنی چاہیے تھی تو نہیں مرنا تو آفس صاحب بچرائی میں پولا جموں کر کے کہنے لگا سڑپ دا کیوں ہے دا کیوں ہے سڑک دیں تیرے پیو نو سر تو لے کے پیرا تھی تئیں ہے اگا بھی ہے پیچھا بھی ہے تین بہت مہنگا لگتا ہے تو میرا اگلا سنجا کر دے سو فون لے لے نقد لے اول جانور مر کے لیا اول صرف اگلا سنجا کر دے میرا نکل گئی اللہ والے کھال تو کیا گوشت تو کیا ہڈیاں بھی پوری نہیں یہ کیا ہوا فرمایا جب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا لوگوں نے ظالموں نے کافروں نے مجھے پکڑ کے انگاروں پہ ڈال دیا کھال جل گئی گوشت جل گیا ہڈیاں جل گئی مجھے چھوڑا نہیں بعد میں چھوڑا فاروق اعظم نے پوچھا اب تیرا کیا حال ہے صحابی نے رو دیا اور فرما کوئی حال نہیں کوئی حال نہیں نمازیں پڑھتا ہوں پر وہ مزہ نہیں آتا جو اس انگاروں پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا اب وہ مزہ نہیں ہے وہ مزہ کہاں ہے مولانا جعفر جا پر تھلی شری رحمت اللہ ہیں ہم تینوں کو پیدل چلانے کے لیے ہم کو اکٹھا کر لیا دست لوہے کے کڑے بنا کر ہمارے پیروں میں ڈال دیے فرمایا ہمیں چلاتے تھے جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے یکدم بیٹھ جاتے تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے چار چار انگریز ایک ایک عالم کی کمر پہ کوڑے برساتے چابک برساتے خدا کی قسم یا پھر تھلیسری لکھتا ہے لوگ ساری عمر سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی اللہ کہتے ہیں یوں فرماتے ہیں ہم نے ان سجدوں میں ایک ایک سجدے میں ستر ستر دفعہ سبحان ربی اللہ کہا ستر ستر دفعہ سبحان ربی اللہ کا کیوں اس لیے اس سجدے میں جو مزہ آیا عمر بھر میں پھر کبھی آیا ہی نہیں سبحان اللہ تینوں کو لاہور لائے اور ایک آدمی پرچہ لے کر آیا کہ پرسوں ترسوں تمہیں پھانسی لگا دیا جائے گا بس یہ خوش ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو لپٹ گئے مبارک ہو مبارک ہو الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واہ واہ واہ واہ مبارک ہو وہ دیکھ رہا تھا جو پرچہ لے کے آیا تھا وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے شادی کا کارڈ نہیں ہے خوش ہو رہے ہو ان کا کیوں نہ خوش ہو ہم تو بڑے دنوں سے منتظر ہیں ولا الذين قتلوا في سبيل الله سبحان اللہ سبحان اللہ انتظار میں ہے کم موت آئے کب اللہ کی جنت میں جائیں کب اللہ کا دیدار کریں کب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا دیدار کریں اللہ اس نے جا کر انگریزوں کو بتا دیا مولوی تو خوش ہو رہے ہیں اس نے کہا اچھا ہم نے پھانسی کینسل کر دی مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا مگر ان کو بتایا نہیں کہ تمہاری پھانسی کینسل ہو گئی تیسرا دن آیا جعفر پر فرماتے ہیں میں نے ایک درخت کے تین چار پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی کل پھانسی آؤں گا اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جاؤں گا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا سبحان سبحان اللہ اللہ سارا دن پٹائی میں گزر گیا بے ہوشی میں گزر گیا اگلی رات کو ہوش آیا اللہ والا لکھتا ہے اور کچھ نہیں ملا گاس کا تن کا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر یوں فرماتے ہیں میرے دماغ میں گوشت جلنے کی بو آئی میں نے دیوار کے پیچھے جھانک کر دیکھا ایک درجن عالم دین لٹائے ہوئے ہیں گرم لوڑ کر کے عالموں کو داغ دے رہے ہیں جا چنیسری قسم کھا کے لکھتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے بارہ کے بارہ شہید ہو گئے کسی نے معافی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو برا کہتے ہو جنہوں نے قرآن بھی بچایا نبی کا فرمان بھی بچایا جان دے کر بچایا لہو دے کر بچایا سر دے کے بچایا مولانا جعفر تھنیشری کہتے ہیں پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا مال گاڑی کے ڈبے میں پنجرا رکھا گیا اس میں لوگ دار تار اندر کو لگائے گئے نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میرا آخری وقت تو آ گیا ہر سانس میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دروسری پڑھتا ہوا جان دوں گا کل کو میرا یوں کہنے کا منہ رہ جائے گا آقا میں نے تیرا نام لیتے ہوئے جان دی تھی فرماتے ہیں میں گرو شریف پڑھتا رہا سانس چلتا رہا اچانک مجھے چکر آیا خش آیا میں نوکدار دار تاروں پہ گرا ادھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل گیا فرماتے ساری عمر ترستا رہا وہ پنجرا پھر آئے وہ دولت پھر ملے وہ پھر نوکدار پنجرا آئے میں پھر گرو شریف پڑھوں اور فرمایا کرتی چلی پھرتی ہے لیے پھرتی ہے بل اور چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے میں بقا کا راز مزمر ہے فنا اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پرانی باتیں ہیں پرانے زمانے کے بزرگ تھے ایسے پینتیس سال کا چونتیس سال کا نوجوان کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں کسی آرتی کا بیٹا نہیں کسی دکاندار کا بیٹا نہیں کسی افسر کا بیٹا نہیں کسی ڈاکٹر کا بیٹا نہیں کسی ان اے کا بیٹا نہیں کسی وزیر کا بیٹا نہیں لیکن خدا کی قسم اس سال میں اس صدی کو اکیلا ہی روشن کر گیا اور یہ ثابت کر گیا مال نہ صحیح دولت نہ صحیح حکومت نہ صحیح یہ جان ہے صدیق کی صداقت پہ فاروق کی عدالت پہ عثمان کی شہادت پہ علی کی شجاعت پہ یہ ساتھ دے کر یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ اس زمانے میں بھی ناموس صحابہ پر جان دی جا سکے کر رہا تھا عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ ڈرنا ورنا نہیں جانتا جیلیں کاٹی ایک ایک تھانے والوں نے رج رج کے پیتا بیس شیر پچیس شیر کا نوجوان اللہ وہ بھی تو آدمی تھا چوٹ لگی چمڑا اتر گئے روٹی بیچ کے نہیں کھا سکتا تھا میاں والی جیل میں جب لے کے گئی اتنا مارا لیکن آئے صدیق کے نشے میں اسے مار کا ہی پتہ نہ عدالت کے نشے میں اسے مار کا پتہ نہ چلا امام مظلوم سیدنا عثمان شہید رحیم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اسے مار کا نہ چلا ایک دفعہ تھوڑی کتنی دفعہ جیل میں گیا اتنا بڑا قد و کامت کا مالک بھی نہیں میرے سے بھی چھوٹے قد کا میرے یہاں آیا کرتا تھا لیکن دانت کھٹے کر دیے تھے جب لوگوں نے اس کو مار کے اپنا کمال سمجھا پھر خدا کی خیر جوش میں آتی ہے اللہ اللہ یوں فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں پھر اس مظلوم کی بدو کا سمرا تمہارے سامنے آ رہا ہے تمہارے سامنے آ رہا ہے اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ قربانی صرف بکروں چھتروں کی نہیں گائے گنگوں کی نہیں ہاں، قربانی علماء نے دی ہے اللہ والوں نے دی ہے دلی کے چاروں طرف چار ہزار عربی مدرسے تھے میں تمہیں قسم تاریخ کی روشنی میں اٹھا کے کہتا ہوں چار ہزار تو مدرسے تھے لاکھ سے زیادہ طالب علم تھا سارے انگریز کے مقابلے میں شہید ہو گئے کوئی نماز پڑھانے والا نہ بچا کوئی ارانگ دینے والا نہ بچا کوئی لانگڑی نہ بچا گوبرتی نہ بچا ان اللہ والوں کے سستے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان میں قوت عطا فرمائے سارے پاکستان کی حفاظت فرمائے مسلمان قوم کی کشمیری مظلوموں کی پوری عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جامع عبداللہ بن مسعود کو دن دگنی راستروں کی ترقی عطا فرمائے اس میں پڑھنے والے طالب علموں کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ کرے پڑھانے والے اساتذہ کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرمائے خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے عید کا موقع آ رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ یاد رکھو گے باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین دعا سما کر جائے دعا دعا تو جی، جی، مانگ جی۔ لو سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی شاعریوں کو معاف فرما مولا سب بیماروں کو شفاطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما حضرت درخواست دامد برکات کو دیر گاہ سلامتی عطا فرما اور ہم سب کے سائے سروں پر سایہ ان کا قائم دائم فرما یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما یا اللہ سب کے روزی رزق میں کاروبار میں فصل میں خیر و برکت عطا فرما سارے پاکستان کی حفاظت فرما ساری مسلمان قوم کی حفاظت فرما یا اللہ جہاں جہاں شر ہے فتنہ ہے تعصب کی فضا کو ختم فرما نفرت کی فضا کو ختم فرما مولا رحمت کی فضا عطا فرما بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم فرما کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیر سے نصرت فرما کشمیری مستورات اور مسلمان بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما آبا و اجداد کی مغفرت فرما دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخشش فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت بے کس بے بس قبروں میں پڑے ہیں مولا سب کو معافی عطا فرما سب کی قبروں پہ کرم فرما سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا یا اللہ یہ کل میں اور ایمان والی موت عطا فرما تبلیغی جماعت جہاں جہاں کام کر رہی ہے قدم قدم پہ نصرت فرما اور شرف قبولیت عطا فرما ہمیں بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی آخرت قبر حسر سنوارنے کی توفیق عطا فرما اس جامع عبداللہ بن مسعود اور سارے دینی مدارس کو ترقی عطا فرما ہر شر سے ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا اللہ والوں کی رفاقت اور مجلس نصیب فرما یا اللہ اساتذہ کے درجوں کو بلند فرما مشاہی کے درجوں کو بلند فرما مولانا حق نواز مرحوم کے درجوں کو بلند فرما ان کے بچوں کی کفالت فرما ان کی جماعت کی حفاظت فرما ان کے مشن کی حفاظت فرما یا اللہ عالم اسلام میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم فرما ربنا تقبل منا ان نقم کراچی حیدرآباد کے ساتھی جتنے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ وہاں کی بدمنی